العظيم <coughs> الحمد لله وكفى وسلام عباده الذين اصطفى أما بعد سورہ الحجرات مدنیہ ہے اس میں اٹھارہ آیات ہیں ان کی تقسیم بڑی عجیب ہے پہلی پانچ آیات نبی السلاط اسلام کے آداب کے بارے میں ہیں پھر اس کے بعد چار آیات صحابہ کرام کے آداب کے بارے میں ہیں پھر تین آیات مقام اخوت کی تفصیل بتانے کے لیے ہیں پھر ایک آیت مقام انسانیت کو کھولتی ہے یہ تیرہ آیات بن جاتی ہیں اور آخری پانچ آیات ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کو سمجھا دیتی ہیں ہم نے پہلی پانچ آیات پڑھ لی جن میں نبی علیہ سات اسلام کے آداب سکھائے گئے لا تقدمو بین یاد اللہ و رسول ہی پھر لاتر فو اسوات کم فو کا سوتن نبی پھر فرمایا لا تجہرو بالقول قول جاہر باد کم لباد ان انتہبت آمال کو م لا تشعرون کہ نبی علیہ السلاط اسلام کی بارگاہ میں ذرا سی بھی بے ادبی انسان کے تمام اعمال کے ضائع ہونے کا سبب بن جاتی ہے وہ کیوں اس لیے کہ یہ بے ادبی نبی علیہ السلام کی ایزا کا سبب بنتی ہے اور نبی علیہ السلاط اسلام کے دل آزاری کرنا یہ کفر ہے اور انسان کے سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اس لیے نبی علیہ السلام اسلام نے حضرت اللہ علیہ کو منع کر دیا تھا کہ علی فاطمہ کی موجودگی میں تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے حالانکہ چار شادیوں کی اجازت ہے منع کیوں فرمایا اس لیے فرمایا کہ اگر وہ نکاح کریں گے تو جو سوکن آئے گی تو وہ ایک دوسرے کے والدین پر تان کرتی ہیں شوقن ایک دوسرے کے تو آنے والی اگر حضرت فاطمہ پر تان کرے گی تو وہ کس پر جائے گا نبی علیہ السلام پر جائے گا اور یہ کفر ہوگا اس لیے منع فرما دیا قرآن مجید میں میں نے تین مقام ایسے دیکھے جن میں اللہ رب العزت کو بہت جلال میں دیکھا سے لے کے ون تک میں نے ایک مرتبہ اسی طرح اسی نیت سے قرآن پڑھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر اللہ کا جلال بہت نظر آتا ہے ان میں پہلی جگہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سود سے منع فرمایا اور جو لوگ منع نہیں ہوتے ان کے بارے میں فرمایا فاضن بحر من اللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ احکم الحاکمین اگر یہ کہیں تو کوئی بندہ ہے جو اللہ کے ساتھ جنگ کر سکے اس لیے سودی کام کرنے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں سب نقصان اٹھاتے ہیں آج جو بینک ہو جاتے ہیں نا یا نقصان اٹھا کے ان کے کاروبار صفر ہو جاتے ہیں وہ سب سود کے تماشے ہیں سود کا لینا دینا لکھنا ہر چیز حرام ہے تو اس سے بہت پرہیز کرنے کی ضرورت ہے دوسرا پھر جب کسی مسلمان کو کوئی قتل کرے اس کا جب تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ بہت جلال میں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کسی مومن کو ومیقت المؤمنم متعمدن فجزا جہنم اگر کوئی کسی مومن کو ارادتن قتل کرے بغیر ارادے کے قتل ہو جائے تو وہ نہیں ہے وہ تو قتل خطا ہوتی ہے گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا بندہ مر گیا اب یہ کوئی بندہ مارنے کے لیے تو نہیں نکلا تھا یہ تو جمعہ پڑھنے نکلا تھا غلطی سے ایسا ہو گیا تو قتل خلا اس میں شامل نہیں جو ارادتن قتل کیا جاتا ہے نا کسی کو اس کا مطلب ہے کہ جو ارادتن کسی مومن کو قتل کرے فجزا جہنم اس کی جزا جہنم ہے اگر یہاں تک کلام ہوتا تو بہت کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہیں اور قاتل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے مگر ایسے لگتا ہے جیسے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا آگے فرمایا خالدن فیحا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا بھئی ہمیشہ ہمیشہ تو کافر رہے گا مشرق رہے گا منافق رہے گا فرمایا کہ مومن کو قتل کرنا اتنا بڑا گنا ہے اتنی لمبی سزا ملے گی جیسے ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر یہاں تک کہہ دیتے کہ ہمیشہ رہے گا کافی تھا پھر آگے فرمایا وہ غزب اللہ علیہ اور اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا الفاظ کو دیکھیں نا کیا چناؤ فرمایا ہے کہ پڑھ کے بندے کا دل کانپ جاتا ہے جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا اتنا بھی ہوتا تو بہت کافی تھا فرماتے ہیں نہیں وہ لانا ہوں اور اللہ کی اس کے اوپر لانتیں ہوں گی اگر یہاں تک بھی ہوتا تو کافی تھا فرمایا نہیں وہ عدل ہوں عذابن علیما اور اللہ نے اس کے لیے بہت عذاب اس کے لیے تیار کر رکھا ہے اتنا غصے کے اندر اللہ تعالی آتے ہیں جب کسی مومن کو قتل کیا جاتا ہے اور آج کے دور میں مسلمان کے جان کی کوئی قیمت ہی نہیں کسی کی نظر میں کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں کبھی ادھر سے خبر سنتے ہیں ایسے لگتے ہیں جیسے مکھی مچھر کو مار دیا گیا مومن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور تیسرا مقام جس پر اللہ تعالیٰ بڑے جلال میں نظر آئے اللہ اکبر ان آیتوں کو تو پڑھ کے بندہ کانپ جاتا ہے مکہ کا ایک بدبخت تھا جس نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا تھا پاگل اللہ اکبر اللہ کے حبیب کو یہ لفظ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں آئے اتنا غصے میں آئے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ ولاۃ کل حلفم مہین ہمازم حمازم بن امیم نمیم منا ان متدن منا خیر اسیم اور بعد ذالک کا زمین آخر کے اوپر اس کو کہا یہ تو ہے ہی زنا کی اولاد حرام زاد اتنا اللہ رب العزت نے اس بندے کے بارے میں الفاظ ادا کیے نان سٹاف یہ ہے کون میرے محبوب کو مجنون کہنے والا ولا کل حلاف مہین ہم مشائم بن امیم منا الخیر محتدن اسیم اور تلن بعد ذالک کا اور آخر پر فرمایا یہ تو ہے ہی جنا کی اولاد جو میرے محبوب کو مجنون کہتا ہے اور واقعی جب پتہ کیا گیا تو وہ زنا ہی کی اولاد تھا تو اللہ تعالی کو اپنے محبوب کی بے ادبی پہ بہت جلال آتا ہے اور یہ فطری بات ہے انسان اپنے بارے میں کچھ کمی بیشی برداشت کر جاتا ہے محبوب کے بارے میں کمی بیشی برداشت نہیں ہوتی ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا تھا نئی نئی شادی تھی دلہن نے صاف کپڑے پہنے ہوئے تھے تو ایک مجذوب سا آدمی قریب سے گزرا بارش ہوئی تھی تو کیچڑ جو اڑا تو اس دلہن کے کپڑوں کے اوپر چند چھیٹے جا کے پڑ گئے تو دلہن نے غصہ کیا کہ اس بڑے نے خیال ہی نہیں رکھا اور میرے کپڑوں پر کیچڑ کے چھیٹے ڈال دیے اس کے خامند کو غصہ آیا اس نے اس مجلوب کے دو چار تھپڑ لگا دیے وہ مجلوب خاموشی کے ساتھ آگے چلا گیا تھوڑی دور کے بعد یہ میاں بھی جب اپنے گھر پہنچے تو سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ خامند کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گیا بے ہوش ہو گیا بیوی نے شور مچا دیا اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے خامن نے ایک فقیر کے دو تھپڑ لگائے تھے اس نے بد دعا کی جس کی وجہ سے اب میرا خامن موت و حیات کی کشمکش میں ہے لوگ اس مجدوب کے پاس آئے اور اسے کہا کہ بھائی آپ نے اس نوجوان کے لیے کیوں بد دعا کی اس نے کہا میں نے تو بد دعا نہیں کی بھائی تمہاری بد دعا کی وجہ سے ہی تو وہ گرا ہے بے ہوش پڑا ہے پتہ نہیں ہوش میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا اس نے کہا نہیں بات سمپل سی ہے اس کو اپنی بیوی سے محبت تھی جب بیوی پر کیچڑ کے دو چھینٹے پڑے تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے دو تھپڑ لگا دیے اور اللہ کو مجھ سے محبت تھی جب اس نے مجھے دو تھپڑ لگائے تو میرے محب کو بھی غصہ آ گیا اس نے بھی پھر اس کو موت اور قیات کی کشمکش میں ڈال دیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ کوئی بندہ ذرا سی بھی اس میں کوتاہی کرے گا اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے تو پہلی پانچ آیات میں ہم نے یہ مضمون سیکھا کہ نبی علیہ صاحب اسلام کی عظمت دل میں رکھنی ہے جب تذکرہ آئے تو دل میں عظمت پیدا ہو جائے جہاں نام نامی اس میں گرامی سنے دل میں محبت آ جائے احساس ہو کہ واقعی ہم کس ہستی کا نام سن رہے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں پھر اس کے بعد کی جو چار آیتیں آج پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ نے مقام صحابہ کو کھولا ہے آیت مبارکہ سنیے یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو ان جا اکم فاسکم بے اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے فتح بینو تم اس خبر کی تصدیق کر لو کہ وہ خبر ٹھیک بھی ہے یا نہیں ان تصیب قومم جہالت فتس میں ہوں علامہ فالتم نادمین اگر بغیر تحقیق کے کوئی قدم اٹھا لو گے تو ایسا نہ ہو کہ تم کسی دوسری قوم کے اوپر جا پڑو اور بعد میں تمہیں ندامت ہو جائے کہ میں نے تو جلد بازی کر لی اس کا بیک گراؤنڈ سن لیجئے مکہ مکرمہ کے قریب ایک قبیلہ تھا بنی مستلق اس قبیلے کے لوگ بڑے جوان مرد ہوتے تھے بہت بہادر نڈر ہوتے تھے بلکہ ان میں سے مورخین نے لکھا ہے کہ زیادہ کا پیشہ تو تھا ہی ڈاکہ چوری ڈاکہ ڈاکے مارتے تھے چوریاں کرتے تھے ان کے لیے بندے کو قتل کرنا کوئی معمولی بات ہوتی تھی بہت ہی لڑاکا قوم تھی قبیلہ لڑاکا مشہور تھا اس قبیلے کے امیر کا نام تھا حارث بن زرار مسلمانوں کی اس قبیلے کے ساتھ جنگ ہوئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور مال غنیمت عطا فرمایا اس مال غنیمت میں اس قبیلے کی بہت ساری لڑکیاں جو تھی وہ باندی بنی اور مسلمانوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا ان میں ایک لڑکی کا نام تھا جویریا وہ ایک صحابی کے حصے میں آئی اب وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی اس نے اس صحابی سے بات کی کہ دیکھو میں اپنے قبیلے کے امیر کی بیٹی ہوں میرا تمہارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا کہ تم مجھے اپنے پاس رکھو تم ایسے کرو کہ میرے ساتھ کوئی پیسے طے کر لو میں وہ پے کرنے کا انتظام کر دیتی ہوں اور مجھے آزاد کر دو وہ صاحب اس کے لیے تیار ہو گئے اب یہ نوجوان خاتون اتنی سمجھدار تھی کہ اس سے بات طے کرنے کے بعد یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ خاتون مجھے ملنے آئی میں جب اسے ملی تو اس کا بیٹھنا اٹھنا بات کرنا بڑا مؤثر کرنے والا تھا لگتا تھا کہ یہ کسی بڑے گھرانے کی لڑکی ہے اور بات اس نے اتنے اچھے طریقے سے کی کہ مجھے اس نے متاثر کر دیا پھر وہ کہنے لگی کہ میں نبی علیہ اسلام سے اپنی بات کرنا چاہتی ہوں میں نے کہا تم کرو جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس بات کرنے گئی تو عائشہ صدیق کنارے فرماتی ہیں میں نے کہا کہ یہ جتنے اچھے طریقے سے بات کرتی ہے یہ ضرور نبی علیہ السلام کے دل میں اپنی جگہ بنا لے گی اور وہ بچی جو تھی جویریا وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور اس نے آ کر دو باتیں کی میں اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں اور میں نے جس بندے کے پاس تھی اس سے بات طے کر لی ہے اتنے پیسے اسے میں نے دینے ہیں میں چاہتی تو میں لوگوں سے اگر اپیل کرتی نا کہ مجھے چندہ دو تو میں سردار کی بیٹی ہوں لوگ مجھے ضرور چندہ دیتے مگر یہ میری عزت کے خلاف تھا تو میں آپ کے پاس آئی ہوں مشورہ کرنے کے لیے آپ مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں یعنی اس نے اپنی بات اتنے انداز سے کہی کہ اشارہ بھی کر دیا اور کھل کے سوال بھی نہیں کیا تو نبی علیہ صاحب نے پوچھا کہ کلمہ پڑھ چکی ہو اس نے کہا جی کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر میں تمہارے بارے میں بہت اچھا فیصلہ کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تمہارے تمام پیسے میں ادا بھی کر دیتا ہوں اور تمہیں میں اپنی زوجیت میں بھی لے لیتا ہوں تو وہ خوش ہو گئی ہاں میں سردار کی بیٹی ہوں اور مسلمانوں کے سردار کے نکاح میں آنا میرے لیے اعزاز ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے ان کو ملمومنی بنا لیا اب اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی رشتہ داری ہو گئی اس رشتہ داری کا اتنا اچھا اثر پڑا کہ سب صحابہ نے سوچا کہ جب نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کے ساتھ رشتہ داری کر لی ہے اب اس کی مردوں کو غلام بنانا عورتوں کو باندی بنانا یہ ہمیں زیب نہیں دیتا تو سب نے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا اب اتنے لوگ جب آزاد ہو گئے تو ان کو تو بڑا اچھا فیل ہوا کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک کیا گیا ایک لڑکی کے نکاح پر ہم سب کو معافی مل گئی وہ واپس لوٹ کے آئے اور انہوں نے آ کے اپنے قبیلے والوں کو کہا کہ تم کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ اور ان مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں چنانچہ اللہ نے مہربانی فرمائی قبیلے والے سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے اس کے بعد اس قبیلے والوں نے ڈاکہ مارنے سے چوری کرنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی دیکھو نبی علیہ السلاط اسلام کے ایک نکاح نے کتنے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا اب نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کے جو سردار تھے حارث بن زرار ان کو کہا کہ تم نے نماز بھی ادا کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے نماز جسمانی عبادت ہے زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور یہ زکوٰۃ تم اپنی قوم سے وصول کر کے پہنچا دینا انہوں نے آگے سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی قوم سے زکوٰۃ وصول تو کر لوں گا لیکن لانے کے لیے آپ اپنا کوئی بندہ بھیج دیجئے گا تو میں بندے کے حوالے کر دوں گا آسانی ہو جائے گی نبی علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا ایک وقت طے ہو گیا کہ فلاں موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بندے کو بھیجیں گے اور وہ ان سے زکات لے کر آئیں گے جب وہ وقت آیا تو نبی علیہ السلاط اسلام نے ایک صحابی تھے ولید بن اقبا ان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر ان سے زکات لے کر آؤ وہ کہنے لگے بہت اچھا چل تو پڑے بعد میں ان کو خیال آیا کہ میری تو اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے فلاں موقع پہ ایک بندے کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا تھا اور قبیلے والوں کو اس کا پتہ ہے اور میں اکیلا اس قبیلے کی طرف جا رہا ہوں اور یہ قبیلے والے ہیں بھی بڑے بہادر اور بڑے لڑاکا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنائیں گے تو بعض طبیعتیں ہوتی ہیں نا ذرا گھبرا جاتی ہیں تو وہ گھبرا سے گئے کہ میں جا تو رہا ہوں پتہ نہیں میرے ساتھ ہوتا کیا ہے اب اللہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے سبب بنا دیتے ہیں ادھر سے حارث بن زرار کے دل میں آیا کہ نبی علیہ السلام کا نمائندہ آنے کا وقت قریب ہے ہم ذرا بستی سے باہر نکلیں اور اس کا استقبال کریں انہوں نے اپنے نوجوانوں کو کہہ دیا کہ چلو بھائی ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کا استقبال باہر نکل کے کرتے ہیں نوجوانوں نے تلواریں نکال لی نیزے لے لیے اور وہ اس طرح تیار ہو کے باہر نکلے جیسے جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں ادھر سے اس صحابی کے دل میں پہلے سے ڈر تھا کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے اور ادھر سے وہ تلواریں لے کر استقبال کے لیے آ رہے ہیں ان کو کیا پتا نیتیں کیا ہیں یہ سمجھے کہ یہ مجھے قتل کرنے کی نیت سے آئے ہیں انسان ہے نا ہیسٹی ڈسیزن کر لیتا ہے جلدی فیصلہ کر لیتا ہے ڈر پہلے سے دل میں تھا اوپر سے ان کے ہاتھ میں تلواریں دل کے اور یقین ہو گیا کہ یہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے چنانچہ ان کے پاس جانے کی بجائے وہ وہیں سے واپس آ گئے اور آ کے نبی علیہ السلام کو کہہ دیا اہل قبی صاحب مجھے تو ان سے جان کا خطرہ وہ تو مجھے مارنے کے لیے نکل آئے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مطلب کہ وہ زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمہیں مارنے کے لیے نکل آئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت خالد نے ولید لانو کو چند فوجیوں کا مجاہدوں کا دستہ دے کر بھیجا کہ آپ جائیں اور جا کر معاملے کی تحقیق کریں کہ مسئلہ کیا ہے خالد ولیانو بڑے بہادر تھے اللہ کی تلوار تھے وہ چند نوجوانوں کو لے کر نکلے تو ادھر ان کا ٹاکرا ہو گیا اس حارث بن زرار کے ساتھ آپس میں ملاقات ہوئی اس نے خالد ولید سے پوچھا کہ آپ ایسے کیوں تلواریں لے کے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہم تو تمہارے ساتھ کتال کرنے کے لیے آ رہے ہیں اس نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس تو کوئی بندہ آیا ہی نہیں ہے نہیں ولید میں نقما کو بھیجا گیا تھا ان کا جناب ہم نے تو اس کی شکل ہی نہیں دیکھی انکار کرنا تو بعد کی بات ہے ہم نے تو اس کا چہرہ ہی نہیں دیکھا ہم تو اس کے استقبال کے لیے نکلے تھے اس نے اگر ہمیں دور سے کہیں تلواروں کے ساتھ دیکھ لیا اور ڈر کے واپس چلا گیا ہمارا اس میں کیا قصور ہے اب معاملہ صاف ہو گیا چنانچہ وہ حارث بن ذرا نبی السلام کی خدمت میں آئے اور انہوں نے قسم اٹھا کر ساری بات کہی اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ہم نے لے رکھی تھی ہم تو فرما بردار ہیں مسلمان ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہیں یہ غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے آ کے انہوں نے آپ کو ایسی رپورٹ دے دی اور آپ نے اپنا بندہ بھیج دیا ہم تو آپ کے غلام ہیں چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام نے ان کو جو ہے نا الوداع کر دیا خوشی کا اظہار کر دیا اب یہ قبیلے والے واپس چلے گئے اس موقع پر یہ آئے تتری یا ایو آ منو اے ایمان والو ان جا اکم فاسکم بے نوا ان اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق خبر لے کر نبا کہتے ہیں بڑی خبر کو اور خبر کہتے ہیں چھوٹی خبر کو نبا جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑی ہوگی اسی لیے اما تسا علون ان نبا العظیم تو نبا ہمیشہ بڑی خبر کو کہتے ہیں خبر تو چھوٹی بھی ہو سکتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے نبا چھوٹی نہیں ہوتی بڑی ہوتی ہے تو اگر کوئی ایسی خبر لائے نبا لائے اس کا مطلب یہ کہ ہر معمولی بات پہ تفتیش ضروری نہیں ایسی بات جس سے کسی دوسرے کا جو ہے نقصان کا امکان ہو کوئی ایسی بات اگر تمہیں آ کر کرے فتح بین تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس کا تبیین کرو اس کی وضاحت کرو کہ واقعی بات سچی بھی ہے یا نہیں سچی چھوٹی موٹی بات ہے تو تم بے شک آنے والے کی بات کو مان لو کوئی حرج نہیں لیکن اگر وہ ایسی بات ہے جس سے دوسرے کا نقصان ممکن ہے ایسی بات کی وضاحت کرو بغیر وضاحت کے مت مانو یہ فتح بین کا لفظ جو ہے نا یہ بڑا عجیب لفظ ہے آج ہماری لڑائی جھگڑوں کی اصل بنیاد اسی طرح کی جو ہے وہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں ادھر سے واٹس ایپ آ گیا ادھر سے میسج آ گیا اور لوگوں نے اس کے اوپر بلیو کر لیا ہاں جی یہ ٹھیک ہے بھائی قرآن مجید فتح بین کا لفظ کہہ رہے ہے فتح کا مطلب یہ کہ حقیقت کو ڈھونڈو حقیقت کیا ہے بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیا کرتے ہیں بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ دوسرے کو صحیح حالات نہیں پہنچتے تو یہ تفتیش ضروری ہے اب محدثین نے اس فتح بینوں کے لفظ سے مستقل ایک فن ایجاد کیا جس کو اسماء اور رجال کہتے ہیں انہوں نے لاکھوں آدمیوں کے حالات زندگی کو قلم بند کیا اور لکھا کہ یہ سچا بندہ تھا یہ قابل اعتماد بندہ تھا یہ جھوٹا تھا یہ فلاں تھا یہ فلاں تھا یہ فلاں تھا کسی اور مذہب کے پاس و رجال کا فن موجود نہیں ہے اگر ہے تو مسلمانوں کے پاس موجود ہے چنانچہ وہ بندہ جو جھوٹ بولے اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کی شہادت کو کبھی قبول نہ کرو وہ مردود شہادہ بن جاتا ہے جو جھوٹا بندہ ہو چنانچہ اب محدثین کے لیے آسانی ہو گئی کہ اگر کسی بندے نے کوئی حدیث کی روایت کی ہے تو اس کی تفتیش کرے حدیث کی روایت کرنے والا قابل اعتماد بندہ بھی ہے یا نہیں ہے چنانچہ محدثین ایک ایک بندے کے حالات کی جو ہے تفتیش کرتے تھے جب اعتماد ہو جاتا تھا کہ سارے راوی سقات ہیں سکا ہیں پھر ان سے حدیث کو روایت کرتے تھے ورنہ حدیث کی روایت نہیں کیا کرتے تھے محدثین نے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ہے یہاں تک احتیاط کی کہ ایک محدث کسی دوسرے سے حدیث کی سند لینے کے لیے گئے جن کے پاس گئے ان کا ایک گھوڑا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا وہ گھوڑے کو پکڑ رہے تھے یہ ساتھ ساتھ ان کو دیکھنے لگے تو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے ہر اختیار کرنے پڑتے ہیں تو وہ جو استاد تھے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے دامن کو ایسے بنا لیا جیسے دامن کے اندر دانے ڈالے ہوتے ہیں اور گھوڑے کو آواز دی کہ جیسے مالک آواز دیتے ہیں کہ آ کے یہ دانے کھا لو تو گھوڑا آ گیا انہوں نے گھوڑے کو پکڑ لیا پھر پکڑ کے اس شاگرد سے پوچھا بھائی آپ کیسے آئے اس نے کہا جی میں تو آپ سے حدیث کی سند لینے کے لیے آیا تھا لیکن آپ نے یہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے کیا ہیلا اختیار کیا ان کا میرے پاس دانے تو نہیں تھے پکڑنا تھا تو میں نے ایسے ہی کپڑا کر لیا تھا جیسے کپڑے کے اندر دانے ہوں لہذا گھوڑے کو میں نے پکڑ لیا میرا وقت بچ گیا اب بتاؤ تم کون سی حدیث سننا چاہتے ہو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں وہ کہنے لگے نہیں میں آپ سے حدیث نہیں لینا چاہتا آپ اگر گھوڑے کو دھوکہ دے سکتے ہیں انسان کو دھوکہ کیوں نہیں دے سکتے آپ حدیث بیان کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں اتنی احتیاط کیا کرتے تھے حدیث کی روایت کے اندر حتیٰ کہ اگر درمیان میں کوئی ایسا راوی ہوتا جس کا نام معلوم نہ ہوتا تو اس حدیث کی بھی روایت نہیں کرتے تھے کہ ان کی نظر میں وہ حدیث ضعیف بن جاتی تھی وہ جی ایک راوی ایسے ہے اس کے تو نام کا بھی ہمیں نہیں پتا تو ہم اس کی روایت کیسے لیں ہمیں کیا پتا وہ کیسا بندہ ہے لا یوسم اس کا نام کا ہی نہیں پتا ہمیں اور بعض ایسے تھے کہ اگر کسی کے نام کا تو پتا ہوتا مگر حالات کا پتا نہ ہوتا وہ اس سے بھی حدیث کی روایت نہیں لیتے تھے کہ یہ مجہول الحال ہے اس کے حال کا کسی کو پتا نہیں کیا تھا لہذا مجہول الحال ہونے کی وجہ سے اب یہ روایت ضعیف بن گئی کیونکہ ایک راوی کے حالات کا پتہ نہیں ہے اب یہاں پر محدثین کے دو گروہ ہو گئے کہ مجہول الحال سے روایت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے بعض نے کہا جی ہمیں کیا پتا وہ فاسق فاجر بندہ ہو تو ہم اس سے کیسے جو ہے حدیث کی روایت لیں بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر مجہول الحال ہے مگر وہ نیک بندہ بھی تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے متقی ہو ہو حالات کا پتہ کسی کو نہ ہو تو یہ امکان بھی تو ہو سکتا ہے ان کا ہاں یہ امکان بھی ہو سکتا ہے ان کا کہ پھر اب کیا کریں ان کا کہ اصول یہ بنے گا کہ اگر کوئی بڑا بندہ جس کی شہادت قبول کی جاتی ہے وہ اس مجہول حال بندے کی بات کو قبول کر لیتا ہے ہم اس کی تصدیق پر اس روایت کو قبول کر لیں گے انہوں جس جی، کے دلیل ان کا دلیل قرآن مجید سے ملتی ہے کیا دلیل ہے ان کا دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک بچے نے دی تھی ہمیں نہ بچے کے نام کا پتہ ہے نہ بچے کے حال کا پتہ ہے نہ اسم کا پتا نہ ہمیں اس کے حال کا پتہ ہے مجل لال بچہ تھا مگر اس کی گواہی اللہ نے دے دی قرآن مجید میں وہ شاہد من اہلیہ اس کے اہل میں ایک بچے نے گواہی دی تھی اب چونکہ اللہ نے گواہی دے دی لہذا اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس مجول الحال راوی کی روایت کو بھی قبول کر لیں گے چنانچہ ہمارے اکابرین نے اس اصول کو زیادہ پسند کیا اب دیکھیے سنن ترمزی ایک کتاب ہے علامہ ترمزی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اتنی اس کی بڑی شان ہے کہ اگر کسی گھر میں وہ کتاب موجود ہو علماء کا کہنا ہے کہ ان نبی یا تکلم کہ جیسے اللہ کے نبی اس گھر میں کلام کر رہے ہیں وہ سنن ترمزی اتنی عظیم کتاب ہے اس میں بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ جو اپنی روایت کے اعتبار سے ضعیف بنتی ہیں مگر ہم اس کو قبول کرتے ہیں کیوں کہ ان احادیث پہ امام ترمزی نے اعتماد کر لیا جب امام ترمزی جیسی بڑی شخصیت نے محدث نے رجال الحدیث میں سے ان بزرگوں نے اس پہ اعتماد کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں ہم بھی اعتماد کر لیتے ہیں لہذا ہم ان احادیث کو بھی قبول کر لیتے ہیں لیکن کچھ صرف ایسے بھی ہیں جو آج ضعیف حدیث کو پتہ نہیں جو ہے وہ موضوع حدیث سمجھ بیٹھتے ہیں اور ان کو شاید ضعیف اور موضوع کے درمیان کوئی آپس کے فرق کا پتہ بھی نہیں اور وہ ضعیف کا نام سنتے یہ تو جی ضعیف حدیث ہے چھوڑ دو اس کو انہوں نے اب ایک نئی کتاب چھاپی ہے ترمتی شریف کی موضوع ظریف حدیثیں اور ترمتی شریف کی صحیح حدیثیں انہوں نے جو مین کتاب تھی اس کی دو کتابیں بنا دی ہیں عقل بندے کو یہاں تک بھی دھوکہ دے دیتی ہے الحمد کہ ہمارے کابری نے جو کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسے اصول قائم کیے کہ اللہ کی تعلیمات کے بال مطابق ہر کام کو کر کے دکھا دیا دیکھیے ایک ہوتا ہے بندہ بیمار بہت بیمار بہت بیمار اس کو ٹی بی ہے اس کو کینسر ہے اس کو جو مرضی بیماری ہے وہ بالکل آخری سانس لے رہا ہے آپ اس کو کیا کہیں گے زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے جو بندہ اتنا بیمار ہو اتنا بیمار ہو کہ بس آپ سمجھیں کہ چند گھنٹے کا مہمان ہو اس کو آپ کس میں شامل کریں گے زندوں میں یا مردوں میں زندوں میں شامل کریں گے یا مردوں میں بھئی سانس جب تک ہے ہے تو زندہ نہ چاہے دو گھنٹے کے لیے یا گھنٹے کے لیے یا چند لمحے کے لیے زندہ ہے تو زندہ جتنا بیمار مرضی رہی ہے تو زندہ نہ تو زندوں میں اس کا نام شامل کیا جائے گا اور ایک بندہ اگر فرض کرو مرا ہوا ہے اب اس کو تو زندوں میں شامل نہیں نہ کر سکتے تو ایک ہوتی ہے موضوع حدیث موضوع حدیث کہتے ہیں کسی نے گھڑ لی کسی نے بنا لی اب جب کسی نے کوئی چیز بنا لی گھڑ لی وہ تو حدیث ہے ہی نہیں اس کو تو حدیث میں شامل کر ہی نہیں سکتے تو موضوع حدیث تو حدیث ہوتی ہی نہیں ہے گویا سمجھ گئے لیکن حدیث کے راویوں میں سے اگر کسی راوی پر کوئی جرا ہو گئی اس سے حدیث ضعیف تو ہو جاتی ہے موضوع حدیث تو نہیں نہ بن جاتی اس حدیث کو موضوع تو نہیں نہ کہہ سکتے ٹھیک ہے زوف آ گیا کمزوری آ گئی بیماری آ گئی مگر ہے تو زندوں میں اس کا نام شامل نہ ہے تو حدیث میں شامل تو محدثین نے ایسی حدیث کو بھی فضائل کے باب میں شامل فرما لیا ہے اس حدیث کا نام پڑھ کے ڈر نہیں جانا چاہیے جی ضعیف حدیث ہے بھائی ضعیف حدیث ہے تو کیا ہو گیا ہے تو حدیث مبارکہ نا امام مالک اللہ نے فرما دیا جب کوئی حدیث ضعیف ہوتی ہے ہم فرائض کے مسائل اس سے استمباد نہیں کرتے مسائل کے استمباد کے لیے ہم صرف صحیح حدیثوں کو لیتے ہیں لیکن جہاں فضائل کی بات آتی ہے وہاں ضعیف حدیث کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے فضائل میں ضعیف حدیث کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے تو جو لوگ اعتبار کرتے ہیں کہ جی تبلیغی جماعت تبلیغ نصاب میں تو بہت ساری ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں بھائی ضعیف حدیثیں ہیں تو کیا ہو گیا زوف آ جاتا ہے حدیث میں مختلف وجوہات سے اس سے وہ حدیث کوئی موضوع حدیث نہیں بن جاتی ہیں تو حدیثیں نہ فضائل کے بعد میں سنائی جا سکتی ہیں کیا رکاوٹ ہے اس میں تو دیکھو ایک فتح بینوں کے لفظ سے دین کے کتنے مسائل جو تھے وہ ہمارے سامنے کھل گئے پھر فرمایا کہ کیوں اگر تم آنے والے کی بات کو قبول کر لو گے تو تم کسی کے دشمن بن جاؤ گے کسی سے جا کے لڑ پڑو گے ان انتسیبو قومم جہالت فتس بے ہوئے لاما فال تم رادمین اور جب حقیقت مسئلے کی کھلے گی تو تمہیں بعد میں ندامت ہوگی میں نے جلد بازی کیوں کر لی اس لیے جب بھی اس قسم کی کوئی بات آئے تو ہمیشہ اس کو سن کے بندہ خاموش ہو جائے اور پہلے تصدیق کرے کہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے یہ نہیں ادھر سے بات آئی اور ادھر سے ٹر ٹر کرنی شروع کر دی شریعت کہتی ہے ایسے ایسے اوقات میں تم نے جب کوئی بات سنی اور اس کی تصدیق نہیں تو ایک ماسکنگ ٹیپ لے لو اور اپنے منہ کے اوپر لگا کے منہ کو بند کر لو مت کوئی بات کرو خاموشی اختیار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ بات کو کھول نہیں دیتے حق واضح نہیں ہو جاتا ایک بات ذہن میں رکھنا کہ شریعت نے ہمیشہ سچ بولنے کی اجازت دی ہے مگر سچ ہمیشہ اپنے وقت پہ بولا جائے تو اچھا ہوتا ہے بے موقع بولا جائے تو فساد کا باعث بنتا ہے سچ بولا جائے تو اپنے موقع پہ بولا جائے بے موقع بولا جائے تو فساد کا باعث بنتا ہے اب دیکھیں غیبت کو شریعت نے حرام کہہ دیا کیوں کیا بولنے والا سچ نہیں بول رہا ہوتا سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن بے موقع بات کر رہا ہوتا ہے وہ موقع نہیں ہوتا کہ ذرا سی کسی کی بات میں تو ذرا لوگوں میں بیٹھ کے باتیں شروع کر دی شریعت کہتی ہے نہیں تم نے بولا تو سچ ہے لیکن تمہیں زیادہ سزا ملے گی اس لیے کہ الغیبت و اشد و الزنا غیبت زنا سے زیادہ برا عمل تھا کرنے والے نے تو زنا کیا تھا تم نے اس سے بھی بڑا گنا کر لیا تم اس سے بڑے مجرم بن گئے جی میں نے تو سچ بولا ہے بھائی سچ تو بولا ہے لیکن بے موقع بولا ہے شریعت اس طرح سچ بولنے کی اجازت نہیں دیتی شریعت کہتی ہے کہ ہاں اگر اس بندے کے ایپ کو پتا تھا تو کوئی اس کی اصلاح کر سکتا تھا اس کا باپ اس کا خامد اس کا بڑا اس کو جا کے بتاتے یہ بر موقع بات تھی اصلاح ہوتی یہ جائز تھا تم سچ وہاں بولتے عام بندوں کے سامنے بیٹھ کے اس کی بات کرنا یہ بے موقع سچ ہے یہ یہ گنا بن جائے گا اس لیے اگر ہمیں کسی کی خامی کا پتہ بھی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں تو ہمارے پاس اس کے گواہ ہونے چاہیے اب اگر گواہ موجود ہے چار تو ہم بات کر سکتے ہیں اور اگر گواہ موجود نہیں تو ہم بات نہیں کر سکتے اگر ہم بات کریں گے تو ہم جھوٹے کہلائیں گے حالانکہ بات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی بات کے ہم خود گواہ ہیں مگر ہم زبان نہیں کھول سکتے شریعت کہتی ہے زبان کھولنے کے لیے چار گاہ ہونے ضروری ہیں پھر اس بات کو تم پبلک کر سکتے ہو ورنہ اپنے تک رکھو ممکن ہے وہ بندہ توبہ کر لے تم اس کی عزت پہ کیوں بٹا لگا رہے ہو اور کسی بندے کے پاس گواہ بھی نہیں اور وہ زبان کھول دیتے ہیں جی میں نے تو یہ دیکھا شریعت کہتی ہے آؤ بھائی چار گواہ لے کے آؤ کہ تمہارے ساتھ چار گواہ اور بھی ہیں جنہوں نے اس جرم کو دیکھا ہو جی میرے پاس چار گواہ اور تو نہیں ہے شریعت کہتی ہے لم یا تو بشدا اور جو لوگ اپنی بات پر گواہ کو پیش نہ کر سکے فلا کا اند اللہ حمل کا یہ بات کرنے والے اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں یہ بندہ بول سچ رہا تھا اللہ کہتے ہیں یہ جھوٹا بندہ ہے گواہوں کے بغیر بات کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ سچ اپنے موقع پر کہا جائے تو سچ ہوتا ہے ورنہ فساد کا باعث بنتا ہے شریعت نے ہماری زبانوں کو بند کر دیا گیا اور آج کے دور میں تصوف و سلوک سیکھنے والے اور دوسرے عام لوگ اپنی زبان کا بالکل خیال نہیں کرتے ادھر سے اخبار میں بات پڑی اور ادھر باتیں کرنی شروع کر دی دیکھو جی فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا بھئی آپ کو تصدیق ہے اس بات کی آپ کے پاس گواہ موجود ہیں کہ اخبار کی خبر ٹھیک ہے جی گواہ تو کوئی نہیں میں نے بس خبر پڑھی اور بات شروع کر دی شریعت کہتی ہے تم بات کرنے والے جھوٹے انسان ہو اب آج کے بعد کبھی تمہاری شہادت قبول نہیں کی جائے گی <coughs> تم حدیث کو روایت کرنے کے اہل ہی نہیں ہو اس لیے کہ تم جھوٹے ہو مردود الشہادہ بندے ہو تو فتح بینو کا لفظ ہمیشہ ذہن کے اندر رہنا چاہیے کہ ہر ادھر ادھر سے سنی سنائی بات کو نقل نہیں کرنا ہوتا بلکہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے اس لیے حدیث پاک میں نبی صاحب نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے وہ سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کرتا پھرے حدیث مبارک ہے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کرتا پھرے کیوں جی بتائیں ہمارے اندر یہ عادت ہے نا سنی سنائی باتیں نقل کرتے ہیں آگے اور تصدیق کیے بغیر بلیو کر لیتے ہیں تو ہم سچے کہاں سے آئے ہم تو شریعت کی نظر میں جھوٹے بنے تو ایک لفظ نے کتنے بڑے زندگی کے مسائل کو آسان کر دیا مشکلات کو آسان کر دیا فتح بھائی تم پہلے بات کی وضاحت کرو کہ بات سچ بھی ہے یا نہیں ہے ان تصیب قومم جہالت فتس میں ہو علامہ فال تم رادمین ایسے نہ ہو کہ تم جلد بازی میں قدم اٹھاؤ اور پھر تمہیں اپنے کیے کے اوپر ندامت اٹھانی پڑے پھر اس کے بعد فرمایا والم النفیقم رسول اللہ ایمان والو جان لو کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں تم اللہ کے رسول کی عظمت کو پہچانو یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی بات وہی کے مانند ہے ہاں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی مگر جس زبان سے تمہیں قرآن ملا اسی زبان سے تمہیں نبی علیہ السلام کو فرمان ملا وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے وہ اللہ کی وہی سے بولتے ہیں وما ینت کو انل ہوا ان ہوا اللہ واحا محبوب کی زبان سے جو بات نکل گئی اب یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے یہ وہی ہے مگر حدیث ہے اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی اس لیے اس کا بھی اپنا ایک احترام ہے تم محبوب کی بات کو معمولی نہ سمجھو تم اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھو جن سے گفتگو کر رہے ہو وہ کون ہیں اللہ کے رسول ہیں والم فیکم رسول اللہ رسول اللہ کم فی کثیر من العمر تم اگر وہ اکثر باتوں میں تمہاری بات کو مان لیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ میرے محبوب پہ تو کوئی بات نہیں ہوگی تمہیں مصیبت آ جائے گی اس لیے کہ اللہ نے ان کو تو معاف فرما دیا ہوا ہے اور تم سے پوچھا جائے گا تمہیں جواب دینا پڑے گا لہذا اگر تم اپنی رائے دو گے اور اس کو مسلط کرنے کی کوشش کرو گے تو تم خود مصیبت میں پڑو گے ولاکن اللہ حب عل کم المان مگر اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرما دی وزین فی کلو اور اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیا اللہ صاحب کرام کی ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو مزین کر دیا اور تمہارے دلوں میں اس کو جما دیا وہ کر رہا الہی کو ملکفر اول اور اللہ نے تمہیں کفر سے فطوق سے اور اسیان سے کراہت ادا فرما دی یہ کلام کس کا ہے اللہ کا ہے جو دلوں کے پھیت جانے والے ہیں اللہ نے صحابہ کے دلوں کو دیکھا اور بالآخر فیصلہ فرما دیا کہ میرے معبوم نے ایمان والوں کی ایسی جماعت تیار کی ہے کہ کر رہا علیکم کو ملکرا ول ول کہ اللہ نے ان کے دلوں میں کفر کی فسق و فجور کی اور اسیان کی کراہ ڈال دی ہے الائے کا ہم راشدون یہ لوگ ہیں رشت و ہدایت والے اور یہ جو ان کو رشت و ہدایت ملی ہے اللہ فرماتے ہیں فضل من اللہ و نعما یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اللہ علیم حکیم اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے حکمت اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیوں محبوب کا صحابی بنایا کیوں چنا اس مقصد کے لیے یہ اللہ حکمت جانتا ہے اور اللہ علیم ہے اللہ کو ان کے دلوں کی کیفیت کا پتہ ہے جب اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی تو اب بتائیے کوئی بندہ ان کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے چنانچہ نبی رسام نے فرمایا اص تو کلو عدول میرے صحابہ سارے کے سارے عدول تھے عادل تھے عادل سے مراد کہ وہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا سکتا وہ حدیث کو بیان کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے حجت المدا کے موقع پہ سب صحابہ کو فرمایا تھا کہ فلی بلے کو شاہد الغائب جو تم میں سے یہاں حاضر ہے وہ میری باتوں کو اب غائب لوگوں تک پہنچائے تو صحابہ کرام کو یہ بلاغت کی ڈگری کس نے دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری حدیثوں کو لوگوں تک پہنچاؤ یہ ان کو اجازت کس نے دی ذرا بتائیے اونچی آواز سے پتہ چلے نا آپ جاگ بھی رہے ہیں یا سو رہے ہیں اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ اجازت دی کہ تم میں سے جو بندہ موجود ہے وہ میری اس بات کو دوسروں تک پہنچائے تو اب کوئی بندہ اس صحابی کی تفتیش کر سکتا ہے کہ جی وہ عادل تھے یا نہیں تھے جب نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا تمہیں کس ماں نے جنا ہے بھائی کہ تم ان کی جرا اور تعدیل کرنے والے بن گئے اس لیے ہمارے حضرات نے یہاں سے قانون بنایا کہ جرا اور تعدیل کے جتنے قوانین ہیں وہ صحابہ کے بعد شروع ہوتے ہیں صحابی جو تھے وہ کلو معدول سارے کے سارے عادل تھے محبوب کے صحبت یافتہ تھے اس لیے کوئی بندہ ان کو ناپ تول نہیں کر سکتا بات کی سمجھ آ گئی تو ہماری یہ اوقات نہیں کہ ہم صحابہ کے بارے میں کوئی ناپ تول کریں صحابہ کو جب نبی علیہ السلام نے حدیث کی آگے روایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تو ان کو وہ سعادت مل گئی نبی رسام نے جب فرما دیا اللہ اللہ فی اصحابی لا من بعدی غرضا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اور ان میں کسی کے ساتھ دل کے اندر کوئی کجیمت رکھنا فمن احب ہم فبحبی احب ہوں جو مجھ سے جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغد رکھے گا وہ میرے بغد کی وجہ سے ان سے بغد رکھے گا تو صحابہ کے ساتھ محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور صحابہ کے ساتھ بغض نبی علیہ السلام کے ساتھ بغض کی دلیل ہے اس لیے صحابہ کے بارے میں دل کے اندر ہمیشہ محبت ہونی چاہیے اکرام ہونا چاہیے یہ وہ چنی ہوئی جماعت تھی جس کو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے چنا اگر ہم صحابہ پر اعتراض کریں گے تو یہ صحابہ پر اعتراض نہیں جائے گا یہ ان کے استاد پر اعتراض جائے گا کرنے والے نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی بنانے والوں نے ان کو اچھا نہیں بنایا استاد کے اوپر اعتراض جاتا ہے اس لیے ہم صحابہ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ جو ہے وہ ایمان کا معیار تھے صحابہ کرام ایمان کا اونچا بولیے نا جو سمجھتے ہیں معیار تھے وہ تو اونچا کہے جو نہیں سمجھتا اس کی اپنی قسمت تو صاحب کرام ایمان کے لیے اللہ فرماتے ہیں فین آمن بے آمن تم بے ہی پقدو کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسے ہیں صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یالفا بن جائیں گے تو اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار کے طور پہ قرآن میں پیش کیا ہے تو جب قرآن میں اللہ نے ان کو معیار ایمان کے طور پہ پیش کیا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ ایمان کے لیے معیار کی مانے دیں اب اگر کوئی بندہ کہے جی کہ فلاں صحابی سے گناہ ہو گیا تھا فلاں سے ہو گیا تھا ہاں بھائی انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں ان سے گناہ ہوئے نہیں اللہ نے گناہ کروا دیے تھے تاکہ امت کے سامنے گناہ سے توبہ کرنے کے مسائل کھل جائیں اس لیے انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ایک صحابی کو سنسار کیا گیا عمر عنہ نے کوئی سخت بات کہہ دی نبی الزام نے فرمایا عمر اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر اس کے ثواب کو پورے مدینے والوں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا اللہ پورے مدینے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے تو ان کی توبہ بھی ہمارے لیے ایک معیار بن گئی تو اللہ نے یہ کام ان سے کروا دیے تھے جیسے بلال لانوں نے بتایا کہ میں سویا نہیں مجھے اللہ نے سلا دیا ہے اگر وہ نہ سوتے اور نماز قضا نہ ہوتی تو قضا نماز کا مسئلہ سامنے کیسے آتا اسی لیے صابق کرام سے بعض ایسے کام بھی سامنے آتے ہیں مگر وہ مشیت ایل کی وجہ سے ہوئے اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہ صابق کرام کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں جی ہاں بالکل ہوئی ہو جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ دو امبیا ہیں ایک موسا علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں اور ایک ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں اور ان کے درمیان اتنی بات بڑی کہ موسا علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا یب نعم اللہ تاخبل ہی قرآن مجید میں اس کا تذکر ہے ایک نبی علیہ السلام دوسرے نبی علیہ السلام کی داڑھی رہے ہیں تو بات کی حقیقت کو تو سمجھو نا کہ ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ علیہ اسلام ہارون علیہ السلام کے ذمے لگا کے گئے تھے قوم کا خیال رکھنا خود کو تور پر چلے گئے تھے پیچھے قوم کے خود سر لوگوں نے بچڑا بنا لیا تھا اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی تھی ہارون علیہ السلام نے ان کو منع تو کیا تھا مگر وہ تعداد میں زیادہ تھے بات نہیں مانتے تھے وہ اپنی ضد کے اوپر جمے رہے اور کرتے رہے جب موت علیہ السلام آئے اور ان کو پتہ چلا کہ میری قوم تو بچڑے کی پوجا کرتی ہے وہ تو اللہ کی توحید کے اوپر جو ہے وہ اتنے فضا تھے کہ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہو سکی اور اس غصے میں انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑ کے کہا آپ نے ان کا کیوں نہیں خیال رکھا انہوں نے پھر سمجھایا میرے بھائی میرے ماں کے بیٹے میں نے تو ان کو سمجھایا تھا یہ طاقت والے تھے زیادہ تھے نہیں انہوں نے میری بات مانی میرا اس میں کیا قصور ہے تو بات جو تھی وہ واضح ہو گئی مگر دیکھنے میں تو یہی ہوا نا کہ ایک نبی نے گویا دوسرے نبی علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا تو صرف یہ کہہ دینا کہ جی صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوئیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک زندگی میں امن کے مسائل کو کھول کر بیان فرما دیا اور جو آپس میں جنگ کے مسائل تھے وہ اللہ نے محبوب کی زندگی میں مسلمانوں میں جنگ نہیں ہونے دی اگر جنگ ہو جاتی تو لوگ اعتراض کرتے کیسے تھے رسول <coughs> ان کی زندگی میں ان کے شاگرد آپس میں قتال کیا کرتے تھے یہ تان کس پہ جاتا نبی علیہ السلام پہ جاتا اللہ نے اپنے نبی کو اس سے پاک فرما لیا اللہ نے فرمایا میں اپنے محبوب کی زندگی میں جنگ نہیں ہونے دوں گا ان پہ کوئی اعتراض کرنے والا زبان نہ کھول سکے اعتراض نہ کر سکے ہاں صحابہ کی زندگیوں میں غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں جنگ بھی ہو جائے گی پھر سلو بھی ہو جائے گی اور پھر جنگ کے مسائل واضح ہو جائیں گے آنے والے مسلمانوں تمہارے لیے شریعت مکمل ہو جائے گی تم امن کے مسائل محبوب کی زندگی سے لینا اور جنگ کے مسائل ان کے صحابہ کی زندگی سے لینا اب بتائیں صحابت کا جنگ ہونا ہمارے لیے اللہ کی نعمت تھی یا نہیں تھی اس لیے امام محمد رحمت اللہ نے فرمایا ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے صحابہ کے دام کے درمیان مشاجرات کروا دیے اور اس کی وجہ سے جنگ کے مسائل ہمارے سامنے واضح لے ادھر کے بھی مخلص تھے ادھر کے بھی مخلص تھے مگر ان کے درمیان کتال بھی ہو گیا اور اللہ کتال کے باوجود ان کو مومنین فرما رہے ہیں <coughs> پڑھیے قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں وہ ان تا فتانومنینین اقتلو اگر مومنین کی دو جماعتیں آپس میں کتال کریں اس کا مطلب کہ اللہ کی نظر میں ادھر بھی ایمان والے تھے اور ادھر بھی ایمان والے تھے ان کے ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا وہ مومن تھے وہ مخلص تھے وہ صحابہ تھے مگر غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسا ہو گیا تھا حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اسلام حضرت حسن اللہ عنہ کو دیکھا کرتے تھے ان کو بوسہ دیتے تھے ان کو سینے سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا یہ بیٹا پے عطین عظیمتین من المؤمنین مومنین کی دو بڑی جماعتیں ہوں گی ان کے درمیان سلو کا باعث بن جائے گا تو نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلا فیاتین دو جماعتیں عظیمتین عظیم جماعتیں اس کا مطلب یہ کہ وہ ایمان والوں کی جماعتیں تھیں جو اللہ کے حبیب نے ان کو عظیم جماعتیں کہا من المومنین ایمان والوں کی جماعتیں یہ تین لفظ کتنے عجیب ہیں فیاتین عظیمتین من المؤمنین اور یہ جماعتیں کون سی تھیں ایک جماعتی سیدنا علی رلانوں کی اور ایک جماعتی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگرچہ ان کے درمیان قتال تو ہوا جنگ سفیر کے اندر مگر غلط فہمی کی وجہ سے ہوا تھا اور اللہ نے ان دونوں کے ایمان پر مہر لگائی ہوئی تھی اللہ نے ان کے ایمان کو قرآن میں بیان فرما دیا لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی حق پر تھے اور وہ بھی حق پر تھے غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں گو کتال ہو گیا تھا مگر ہم ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں اور ان کی بھی عظمت کے قائل ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ باہم جنگ بھی کرے تو وہ سعید ہیں صحابہ باہم جنگ بھی کرے تو وہ شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں ادھر کے بھی شہید ہیں ہماری نظر میں دونوں سائڈوں والے شہید ہیں کیونکہ مخلص تھے اللہ نے ان کے ایمان پہ مہر لگائی ہوئی تھی وہ محبوب کے صحابہ تھے وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی زبان نہیں کھول سکتا الصحابہ تو کل ہم یہ ہمارا عقیدہ ہے ہم ہر صحابی کو حدیث کی روایت کا اہل سمجھتے ہیں اور ان کی ایک شان سمجھتے ہیں اور ان کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں تو دیکھیے ان چار آیتوں نے صحابہ کے بارے میں خوب ذہن صاف کر کے رکھ دیا اب کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں ذرا اعتراض سنیے گا اعتراض یہ کرتے ہیں او جی اللہ نے صحابی کو فاسق کہا ہے بھائی نام لے کر تو فاسق نہیں کہا مگر ان کو دھوکا پڑتا ہے ان کا گمان یہ ہے وہ ان تا فتان منل یا منو ان جا فاسکم بے نابا ان فتبین تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ولیز علی اللہ تعالیٰ نے جو خبر لائے تھے تو ان کو قرآن مجید میں فاسق کہا گیا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے قاسم ابن عاشور نے اتحریر و تنویر میں لکھا ہے کہ یہ حضرت ولید کے بارے میں لفظ نہیں ہے یہ لوگوں کا گمان تھا اب ہم ان کے گمان کو مانیں یا قرآن کو مانیں بتائیں آپ گمان کو مانیں گے یا قرآن کو مانیں گے قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب آپ کے صحابہ کے لیے تو ہم نے ایسے دل بنا دیے وہ کر رہا ارے کمل کفرا ا کا ولی کفر کو اور فسق و فجور کو اور اسیان کی ہم نے کراہت ان کے دل میں ڈال دی اب جس کے دل میں اللہ کہتے ہیں کراہت ڈال دی کیا وہ فسق و فجور کا مرتکب ہو سکتا ہے اگر ہم کہیں کہ ان کے لیے فاسق کا لفظ استعمال کیا گیا تو پھر تو قرآن میں تضاد آ گیا قرآن کہتا ہے کہ ان کو اس کی جو ہے کراہت عطا کر دی گئی اور ساتھ قرآن ان کے لیے فاسق کا لفظ یہ استعمال کر رہا ہے تو قرآن کے اندر تو آپس میں اختلاف فی اختلاف ان اور قرآن میں ہم کہتے ہیں کہ اختلاف نہیں یہ اللہ کا کلام ہے تو لہذا ہم یہ گمان کر ہی نہیں سکتے کہ فاسق کا لفظ ایک صحابی کے لیے استعمال کیا گیا بات سمجھ آ گئی عجیب بات ہے کہ یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے ایک مرتبہ ایک بڑے مفتی تھے ایک جگہ پر انہوں نے مجھے بٹھا کر مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ میری زندگی کے پچاس سال گزر گئے میں فتوا دیتا ہوں اور اللہ نے مجھے اتنی عزتیں دی ہیں اور میرا مطالعہ ہے اور فلاح ہے میرے دل میں ایک جو ہے وہ اشکال ہے جو دور نہیں ہو رہا میں نے پوچھا کون سا کہنے لگے کہ ایک صحابی کو فاسق کیوں کہا گیا انہوں نے بھی یہی اشکال پیش کیا پھر میں نے ان سے ایک سوال پوچھا میں نے پوچھا یہ بتائیں اللہ خطاب کن کو کر رہے ہیں کہنے لگے ایمان والوں سے میں نے پوچھا اگر اللہ رسول سے خطاب کرتے نا پھر کوئی گمان کر سکتا تھا کہ جی صحابی کے لیے فاسق لفظ استعمال ہوا اللہ نے رسول کو خطاب کیا ہے اللہ خطاب کن کو کر رہے ہیں یا ایو اللہ اے ایمان والو تو ایمان والوں کے آگے تو بعد کے آنے والا بھی کوئی بندہ ہو سکتا ہے تو اللہ نے ایک عمومی کلیہ بیان کر دیا <coughs> ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ اگر کبھی بھی کوئی فاسق تمہارے پاس آئے تو تم اس کی خبر کی تصدیق کر لیا کرو یہ لازم نہیں کہ یہ فاسق الگ صحابی کے لیے استعمال ہوا ہے اور پھر دوسری ہماری دلیل یہ ہے کہ اگر اس صحابی سے فسق و فجور کا ارتکاب ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے حضور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سرزنش نہ فرماتے اللہ کے نبیب اس کو لازمن سرزنش فرماتے کہ تم نے ایسے کیوں کیا نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا سمجھ گئے کہ ڈر گیا تھا اور جلد بازی کا فیصلہ کر لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الجلت تو الشیطان جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو بندہ کمزوری کی وجہ سے جلد بازی کے فیصلے کر لیتا ہے یہ جلد بازی کے فیصلے تو وقت نبی بھی کر گئے حضرت جنوس علیہ السلام سے کیا ہوا تھا ایک جلد بازی کا فیصلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا تھا ورنہ کوئی گناہ کا اس سے دور نہیں ہوا تھا صرف انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب بادل آ گئے قوم کے اوپر عذاب آ گیا اب میں قوم کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں اللہ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ نے جانے میں جلدی کیوں فرمائی اور اس پر ان کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر بند کر دیا تو یہ جلدی کا فیصلہ تو وقت کے نبی بھی کر جاتے ہیں یہ انسان کی طبیعت ہے نبی علیہ السلام نے جب ان کو سرزش نہیں کی ان کو ملامت نہیں کی اس کا مطلب یہ کہ نبی علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے کوئی ایسی بات نہیں کی یہ قابل معافی بات تھی جب محبوب نے معاف کر دیا تو کوئی ہے جو آج کہے کہ جی میں ان کو معاف نہیں کرتا تو یہ فسوق کا لفظ ان کے لیے استعمال فاسق کے لیے نہیں ہوا بلکہ یہ ایک عامہ قاعدہ کلیہ ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ نے بیان فرما دیا یہ میرے اور آپ کے لیے ہمارے پاس کوئی بندہ اگر خبر لائے آنے والا فاسق ہو سکتا ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے جب تک تصدیق نہیں کریں گے ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے اس بارے میں تو بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ فاسق کا لفظ صحابی کے لیے استعمال نہیں ہوا یہ ایک عام قاعدہ کلیہ بتایا گیا جنہوں نے اس کو یعنی لاگو کر دیا یہ ان کا اپنا گمان تھا یہ قرآن کی تعلیمات نہیں تھی ہم قرآن کو مانیں گے ہم لوگوں کے گمان کو نہیں مانیں گے آج لوگ ہمارے پاس آ جاتے ہیں وہ جی صاحب کرام کو تاریخ کے آئینے میں دیکھو بھئی تاریخ کی کیا تصدیق ہے تاریخ کوئی اتھینٹک چیز تو نہیں ہے مورخ نے جو سنا اس نے لکھ دیا پتہ نہیں ٹھیک سنا یا نہیں سنا تو تاریخ کی تو کوئی پیچھے تصدیق ہی نہیں ہے کوئی ٹھوس بات ہی نہیں ہے ہم تاریخ کے پیچھے کیوں جائیں ہم قرآن و حدیث کے پیچھے جائیں گے جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی تم اپنی تاریخ کو اپنے پاس رکھو ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے ہم صحابہ کو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں ہمیں قرآن کیا کہہ رہے ہیں ہمیں حدیث کیا کہہ رہی ہے ہم قرآن اور حدیث کے آئینے میں صحابہ کو دیکھتے ہیں آپ بتائیے آپ کا کیا یقین ہے صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں گے یا قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھیں گے جس کی تصدیق ہے جس کے سچا ہونے کی دلیل موجود ہے ہم اس آئینے میں ان کو دیکھیں گے جب قرآن نے کہہ دیا کہ میرے محبوب کے صحابہ معیار حق ہیں اب ہمیں تاریخی واقعات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور یہ دھوکہ بڑے بڑے علماء کو لگ گیا حیرت ہوتی ہے کہ مولانا مودودی اتنے بڑے عالم تھے وہ بھی اس دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے خلافت و ملوکیت کتاب کے اندر ایسی واقعات کو نقل کیا جو مورخین کے تھے حالانکہ ان کی کوئی تصدیق نہیں تھی اور اس کی وجہ سے صحابہ کے اوپر اعتراض کر دیا اور پھر ساتھ یہ بھی لکھ دیتے ہیں الٹا کہ میں صحابہ کا وکیل نہیں بننا چاہتا میں تاریخ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کیا ادل نے ان کو دھوکہ دیا سبحان اللہ بھئی تم صحابہ کے وکیل نہیں بننا چاہتے نہ بنو ہم صحابہ کے وکیل بننا چاہتے ہیں ہم قیامت تک کے لیے صحابہ کے وکیل بن کر دکھائیں گے جن کی وکالت میرے محبوب نے کی جن کی وکالت میرے آقا نے قرآن میں کی ہم ان کے وکیل کیوں نہ بنے اس لیے ہم صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کا شاگرد ہونے کی وجہ سے معیار حق سمجھتے ہیں اور ان کے عمل کو سنت سمجھتے ہیں اور ان کی راہ پر چلنا اپنے لیے ہدایت سمجھتے ہیں تو یہ جو چار آیات تھی ان چار آیات نے صاحب اکرام کے بارے میں ہمارے عقیدے کو بالکل واضح کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے جو مسائل تھے ان کو بھی کھول کر رکھ دیا کہ دیکھو ادھر سے ٹیلی فون آ گیا اور کسی نے کوئی بات کر دی تو تم اس کو بلیو مت کر لو اخبار میں خبر پڑھ لی کوئی واٹس ایپ پہ میسج آ گیا تم سمجھ نہ لو کہ یہ سب ٹھیک ہے لیکن لوگ اپنے مقاصد کے لیے پتنی کسی چیز کو کیا کیا بنا دیا کرتے ہیں اب اس کی میں ایک مثال بتا دیتا ہوں اپنی زندگی میں ساؤتھ افریقہ کے ایک مفتی صاحب ہیں ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا مسئلہ اس نے یہ پوچھا کہ جی میری بیوی ایک شیخ سے بیت ہے اور جب وہ شیخ آتے ہیں تو میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ میں اب پندرہ دن کے لیے آپ کی خدمت سے بری ہوں نہ میں کھانا بناؤں گی نہ میں کچھ کام کروں گی اور میں نے تو بس شیخ کی مجالس میں جانا ہے اور ان کی باتیں سننی ہیں اور ان کی نسائیں سننی ہیں اور پندرہ دن یا دس دن وہ بیوی میرے گھر میں نہیں رہتی کبھی مجھے کھانا ملتا ہے کبھی مجھے نہیں ملتا آپ بتائیں میری بیوی کا یہ عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے انہوں نے ان سے یہ کسی نے مسئلہ پوچھا انہوں نے اس مسئلے کا جواب لکھ دیا اب مسئلے کا جواب کا عنوان انہیں دیا میری بیوی اور اس کے شیخ میری بیوی اور اس کے شیخ اور نیچے مسئلہ یہ لکھا کہ جی میری بیوی کا پیر جب آتا ہے تو وہ اس کے بیانات سننے کے لیے گھر سے چلی جاتی ہے اور انہی کے جو ہے نا بیانات میں دن رات لگی رہتی ہے اور مجھے نہ کھانا بنا کے دیتی ہے نہ گھر کا کوئی کام کرتی ہے کہتی ہے میں بارہ پندرہ دن گھر سے بڑی ذمہ ہوں انہوں نے اس کا جواب لکھا کہ اس کا یہ عمل شریعت کے خلاف ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اب یہ مسئلہ انہوں نے اپنے پوسٹ کر دیا اب جب مسئلہ انہوں نے پوسٹ کر دیا تو جو مخالفین تھے ان کو یہ مسئلہ کہیں سے مل گیا انہوں نے یہ مسئلہ لیا اور مسئلے کے اوپر میرا نام لکھ دیا شیخ ذوالفقار احمد نقشبندی اور اس کی مریدہ اور اس کو واٹس ایپ میں چلا دیا پورے امریکہ میں اب ہمیں بھی کسی نے کہا جی کہ آپ کے بارے میں یہ میسج پڑا ہے ہم نے کہا بھئی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی ایسی مریدہ ہو کہ جو پندرہ دن اپنے خامند کو کہے کہ میں بری ذمہ ہوں یہ چیز تو شریعت کے خلاف ہے اگر کسی نے کیا ہے تو ہم تو خود کہتے ہیں شریعت کے خلاف ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہم نے اس کی جب تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی ہماری مریدہ عورت ایسی نہیں تھی ہم نے اس شہر کے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے بھائی پتہ کرو ان مفتی صاحب سے کہ کیا آپ نے یہ فتویٰ میرے بارے میں دیا ہے تو جب اس نے جا کے پوچھا تو مفتی صاحب نے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میرے ذہن میں تو ان کا نام ہی نہیں تھا اس نے کہا جی آپ کے ذہن میں تو ان کا نام نہیں تھا لیکن مخالفین نے ان کا نام لکھ کے اس کو پورے امریکہ میں پھیلا دیا ہے تو دیکھا جو مطلب نکالنے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح جھوٹی خبروں سے مطلب نکال لیا کرتے ہیں جھوٹ کی بنیاد پہ انہوں نے کتنوں کو گمراہ کیا ہوگا تو قرآن کی تعلیمات کیا ہے الذین آمنو ایزا جا کم فاسکم بناب فتح بینو یہ لفظ یاد کر لو کیا نام ہے کیا لفظ ہے فتح بینو چنانچہ جو علماء ہوتے ہیں وہ واقعی اس بات کے اوپر عمل کر کے دکھا دیتے ہیں ہمارے ایک مخالف صاحب تھے اصل میں مخالفت تو تھی اس کو میرے بیٹوں سے کہ یہ کہیں مہد کو نہ سنبھال لیں اس کا جی چاہتا تھا کہ مجھے اپنا نائب ڈکلیئر کر دیا جائے اسی لیے اس نے یہ میسج بھی پھیلایا کہ جی ان کے بیٹے تو خلافت کے اہل ہی نہیں ہیں اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ سم الحمد للہ اللہ رب العزت نے اگر مجھ پر احسان کیا کہ مجھے اللہ نے دو شہزادے دیے اور وہ حافظ بھی ہیں عالم بھی ہیں اور و سلوک میں انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے تحجد پڑھنے والے ہیں اور ان کی زندگی پر میرا اتنا اطمینان کہ میں نے اپنی زندگی میں ان کی ذمہ داری اپنے سر قبول کی اور ان کو اجازت و خلافت دی تو یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے نا بھائی تم مامے لگتے ہو تم کہاں سے آگے اٹھ کے بات کرنے والے کہ جی وہ اس کے اہل نہیں ہیں اب بچے بیان کرتے ہیں ان کو دکھ ہوتا ہے جی اتنا اچھا بیان کیوں کر لیتے ہیں بچے نیکی کی زندگی گزارتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے جی اتنا اچھا جماعت کو کیوں سنبھال رہے ہیں انہوں نے میرے پاس پیغام بھیجا ایک مفتی کو بھیجا اسی مہد میں مفتی صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے جی کہ میں ان کے مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور وہاں تو آپ کے خلاف یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے میں نے یہیں بیٹھ کے مسجد میں اس سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے مجھے یہ بتاؤ اس مسئلے کا حل کیا ہے کہنے لگے جی اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ ان کو بلا کر ان کی امام پوشی کروا دیں کہ آپ کے بعد آپ کی جماعت کے نگران وہ بن جائیں گے میں نے کیوں اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی میرے اپنے بیٹے ہیں اور اہل ہیں اگر پہلی عمر میں چھوٹے تھے تو کوئی بات نہیں اب تو چھوٹے نہیں اب تو بڑے ہو گئے اب تو اللہ نے ان کی صفات لوگوں پر بھی کھول دی وہ اس قابل ہیں کہ وہ سنبھال سکیں تو وہ سنبھالیں گے و سر اللہ ابھی تو میں کسی اور کو کیوں اپنا نائب بناؤں تو پتہ چلا کہ یہ سارا جھگڑا جو تھا یہ وہ نائب بننے کا جھگڑا تھا نہ بن سکے اب ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح حضرت کے خلاف فتو آ جائے خانقاہ کے خلاف فتو آ جائے ان کا کام سرے سے بند ہو جائے بھائی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تم الٹے بھی لٹک جاؤ تم اس کام کو بند نہیں کر سکتے اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے اللہ اس خانقاہ سے قیامت تک اس فیض کو جاری فرمائیں گے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے دنیا میں دو وزیر ہیں ایک ابو بکر اور ایک عمر اور دیکھو اللہ نے ابو بکر عمر سے دین کا کام لیا یا نہیں لیا میرا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی دنیا میں میرے دو وزیر دیے ہیں ایک میرا بیٹا حبیب اللہ اور ایک میرا بیٹا سیف اللہ آپ دیکھنا اللہ ان سے دین کا کام لیں گے اور اللہ ان سے نسبت کی اشاعت کے لیے ان کو قبول فرمائیں گے میں اللہ کا لاکھ لاکھ دفعہ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے بیٹوں پر احسان فرمایا ان کو دین کی لائن پر لگایا اور میری زندگی میں اللہ نے ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی حبیب اللہ کی عمر اس وقت دو مہینے کی تھی چھوٹا بچہ تھا حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ ہمارے گھر تشریف لے آئے تو میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ حبیب اللہ کو تیار کر دو میں حضرت کو پیش کروں گا اس نے بچے کو کپڑے اچھے پہنائے خوشبو لگائی میں نے بیٹے کو اٹھایا اور میں حضرت مشرد عالم کے پاس حبیب اللہ بچے کو لے کے آیا میں نے کہا حضرت اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے حضرت مسکرائے خوش ہوئے اور حبیب اللہ کو ہاتھ میں لے کے حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب خواجہ صاحب کیا حال ہے جب حضرت نے فرمایا خواجہ صاحب خواجہ صاحب تو مجھے حیرت ہوئی میں نے پوچھا حضرت یہ خواجہ صاحب کہاں سے آ گیا یہ تو میرا بیٹا ہے اور میں تو خواجہ صاحب والے خاندان میں سے نہیں ہوں حضرت نے فرمایا دیکھو کبھی نسبت باپ سے چلتی ہے اور کبھی نسبت ماں سے چلتی ہے اللہ نے اس کی ماں کو صدیقی خاندان میں پیدا کیا ہے اور خواجہ عبد صدیقی رام دہ کی نسبت ماں کے ذریعے سے اس بچے کو مل چکی ہے یہ بچہ دو مہینے کا تھا جب مرشد عالم رحمۃ اللہ نے اس کو خواجہ صاحب کہا تھا اب اگر میں اس خواجہ صاحب کے اندر یہ حالات دیکھ رہا ہوں نیکی کے اور میں نے تصدیق کر دی اور اس کو اجازت دے دی تو کسی کے پیٹ میں بل کیوں پڑتے ہیں ذالک فضل اللہ یوتی من میں واللہ ذو الفضل العظیم تو قرآن مجید مجیدے میں کہا یا ایو آمنو اے ایمان والو ان جاءکم فاسقم بنبئن فتبینو جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تصدیق کر لو ان توسیب قومم بے جہالت ما فعلتم نادمین ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے اوپر جا پڑو اور تمہیں بعد میں پھر شرمندگی اٹھانی پڑے اپنی جلد بازی کے اوپر تو شریعت نے ہمیں <clears throat> فتح بین کا لفظ فرمایا اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی بات سنیں پہلے اس کی تصدیق کریں جب تصدیق ہو جائے کہ یہ بات ٹھیک ہے پھر اس بارے میں رائے قائم کریں ورنہ ماسکنگ ٹیپ اپنے منہ پہ لگا کے اپنی زبان کو بند کریں کوئی پوچھے بھی صحیح کہیں جی میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جو زبان کھولے گا اللہ فرماتے ہیں فلاع کا اند اللہ عمل کا زبون اللہ کے ہاں بندہ جھوٹا بنے گا غیبت کا مرتکب بنے گا اور اپنے لیے جہنم کا رستہ ہموار کرے گا ہزاروں لوگ اس وقت سامنے بیٹھے ہیں آپ بتائیے کہ مخالفین نے اس خانقاہ کے بارے میں کیا کیا منفی پراپیگنڈا نہیں کیا آپ نے کبھی اس آج کی زبان سے کوئی لفظ سنا میرے بھی اندر دل ہے میرے بھی احساسات ہیں میں بھی ہرٹ ہوتا ہوں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے میں بھی کئی مرتبہ کتائی میں بیٹھ کر ہوتا ہوں مگر کبھی میں نے اپنی زبان نہیں کھولی کیوں کہ میں نے اپنے بڑوں سے دین کو سیکھا مجھے پتا تھا کہ میں کسی بات کے اوپر بات تب کروں گا جب موقع آئے گا آج شریعت نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بات کو کھولوں تو میں نے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے فتح بینوں کے لفظ کے سامنے اپنی حقیقت حال کو کھول دیا تو میں نے گویا قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اس معاملے کو سمیٹ دیا لہذا آج کے بعد ایسے منفی پراپے گنڈے کو زمین میں دفن کر دیں کوئی بات کرے تو اس کے منہ کو بند کر دیں اور اگر کوئی بندہ اپنا زبان بند نہ کرے تو آپ اس سے اپنا تعلق ہی چھوڑ دیں ارادت شیخ سے ہوتی ہے اور محبتیں دوستوں سے نبھاتے پھرتے ہیں اور جی فلاں سے میری دوستی تھی اس نے مجھے میسج بھیج دیا تھا بھائی کہاں گئی تمہاری دوستی تم کتنے جو ہے وہ بغیرت بیٹے ہو جو اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں برداشت کرتے ہو مکتوبات امام ربانی ثانی رحمۃ اللہ سنے امام ربانی ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مرید اپنے شیخ کے بارے میں بات کرے کتا اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ الفاظ ہیں حضرت مجد صاحب کے کیوں کہ کتا وفادار ہوتا ہے یہ مرید اپنے شیخ کا وفادار نہیں یہ کتے سے بھی بدتر ہے ہم نے ایک مرتبہ یہی مجد صاحب کا کوٹ کسی محفل میں کہہ دیا لوگوں نے کہنا شروع کر دیا او جی وہ تو اپنے مخالفین کو کتا کہتے ہیں بھائی میں نے نہیں کہا میں تو مجد صاحب کا کال نقل کیا ہے بغیرت بیٹے کو آپ کیا کہیں گے یہ بات ذہن میں رکھیے آج کسی کو کچھ کہہ دینا بہت آسان ہے کل جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ پوچھیں گے بتا تو نے فلاں کو ذلیل کیوں کہا فلاں کو کمینہ کیوں کہا فلاں کو تو نے یہ کیوں کہا وہ کیوں کہا اس وقت کوئی مانے ایسا بیٹا نہیں جنا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دے سکے گا اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں ہم ایک عام انسان ہیں ہم سے اگر کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے وہ کوئی نہیں بند کر سکتا اللہ کے ابھی نے فرمایا اتا من الذنب کم اللہ زمب لہو گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اس لیے کوئی شرابی ہو کبابی ہو زانی ہو ڈاکو ہو اگر توبہ کر لے تو کوئی بندہ اس کی توبہ کے بعد اس کو دوبارہ ان ناموں سے یاد نہیں کر سکتا امام بخار اللہ کے کئی ایسے استاد تھے جو کسی وقت میں ڈاکو تھے پھر توبہ کر لی اور اتنے بڑے محدث بنے کہ امام بخاری کے استاد بنے آج ان کا نام امام بخاری کے استادوں میں آتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو زندگی میں ہر بندے کے لیے کھلا ہوا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے نبی علیہ السلام نے صدیق اللہ کو فرمایا تھا عائشہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تم توبہ استغفار کرو اللہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں مگر ان کا مقصد کوئی اصلاح نہیں تھی ان کا مقصد تو جانشین بننا تھا اس کے لیے انہوں نے کہا کہ بس اب حضرت کا بھی پروپیگنڈا کرو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی پرسنالٹی کو مسخ کر دینا کرو جتنا کر سکتے ہو اور ان کے اولاد کی بھی چنانچہ میسیجز بنائے حبیب اللہ کے بارے میں سیف اللہ کے بارے میں اور ان کو بھی نااہل کرنے کی کوشش کی تمہاری مرضی نہیں چلے گی اللہ کی منشا چلے گی اگر میرے آقا میرے پیر مرشد حضرت مرشد عالم نمت کی زبان سے نکلے ہیں خواجہ صاحب تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے سے نسبت کے اس کام کو ضرور قبول فرمائیں گے پہلی پانچ آیات کس بارے میں تھیں نبی علیہ سات اسلام کے آداب کے بارے میں پھر اگلی چار آیات کن کے بارے میں تھیں عظمت صحابہ کے بارے میں تھے اب آپ بتائیے یہ چار آیات کا آج جو ہم نے ترجمہ پڑھا اس سے صحابہ کے بارے میں طبیعت صاف ہوئی کہ نہیں ہوئی جنگ جمل جو پیش آئی تو اس میں ایک طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے خلیفہ تھے لیکن جو مخالفین تھے وہ بھی صحابہ تھے ان کا موقف یہ تھا کہ خلیفہ تو بن گئے ہیں اب ان کو چاہیے کہ قاتلین عثمان کو سزا دیں وہ چکے مقتول کے وارث تھے لہذا ان کا حق بنتا تھا شرعی کہ وہ مطالبہ کر سکتے بھئی دیکھو ہر بندے کی نظر میں ایک چیز اہم ہوتی ہے جن کا بندہ فوت ہو گیا وہ تو کہیں گے نا جی کہ ہمارے اس مقتول کے قاتل کو سزا دو ہمارے نزدیک سب سے اہم کام یہ ہے سینا امیر علی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اہم کام تھا اپنی خلافت کو مضبوط کرنا ان کا موقف زیادہ صحیح تھا لیکن جو دوسرے حضرات تھے وہ بھی صحابہ تھے حضرت زبیر لانو حضرت اللہ یہ صحابی تھے اور اشرا مبشرہ میں سے تھے اور ان کا موقف یہ تھا کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں مگر پہلے آپ قاتلین عثمان کو سزا دیں اگر نہیں دے سکتے تو ہمارے حوالے کریں ہم ان سے <coughs> خود نہیں مٹ لیتے ہیں اب یہ آپس میں اختلاف تھا اور شرعی اختلاف ہے کوئی اس میں بری بات نہیں ہے ان کا موقف یہ تھا ان کا موقف یہ تھا اب اس پر یہ جو حضرات تھے جو سینا علی رضی اللہ عنہ کے مخالف تھے انہوں نے پھر آپس میں سوچا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے یہ بات نہیں کرتے کہ شورش بڑھتی ہے باتیں ہوتی ہیں اور یہ امن کی جگہ ہے عبادت کی جگہ ہے ہم ذرا مدینے سے باہر نکل کر آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور پھر ہم اجتماعی موقف بنائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے چنانچہ یہ مدینہ سے نکل کر دوسری طرف کو چلے گئے اب یہ دوسری طرف کو جو چلے گئے تو حضرت اللہ عنہ کے جو ساتھ والے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ جی دیکھو مخالفین باہر چلے گئے ہیں یہ وہاں جا کے جنگ کی تیاری کریں گے اور زور پکڑ جائیں گے اور جب زور پکڑ جائیں گے تو آپ کے لیے ان سے لڑنا مشکل ہوگا آپ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے ساتھ جائیں اور بات چیت پہلے طے کر لیں حضرت علی لانو بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر آ گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان سے گپت شنید سے بات طے کر لیتے ہیں اب اس طرح یہ دو عظیم جماعتیں جو ایمان والوں کی تھیں وہ ایک میدان میں آمنے سامنے آ گئی لیکن آمنے سامنے آنے کا مقصد ان کا لڑنا نہیں تھا ایک دوسرے کو اپنے موقف کے اوپر قائل کرنا تھا حضرت علی لانو چاہتے تھے کہ میں ان سے بات کروں کہ قائل کروں گا کہ میرا موقف صحیح ہے مجھے کچھ وقت دیا جائے پھر بعد میں قاتلین عثمان کو میں سزا دوں گا اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں ہم حضرت الانوں کو اس بات پہ آمادہ کریں گے ہمارا مقف ٹھیک ہے پہلے قاتلین عثمان کو سزا دیں اس کے بعد کوئی اور کام کریں اب جب یہ دو گروہ آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو درمیان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو سلو پسند ہوتے ہیں ہمیشہ ملک میں ایسے لوگ ہوتے ہیں نہ حزب اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں نہ حزب اختلاف کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سلو پسند ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی صحیح طریقے سے حکومت چلنی چاہیے انتظام ہونا چاہیے ہمیں تو امن چاہیے ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ سعید عائشہ صدیقہ لانا کے پاس گئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں تھی انہوں نے ام المومنین کو جا کر کہا کہ دیکھیں حضرت علی بھی آپ کے بیٹے ہیں اور امیر معاویہ بھی لانو آپ کے بیٹے ہیں آپ کی حیثیت ماں کی سی ہے آپ دونوں کے لیے معزز شخصیت ہیں احترام والی شخصیت ہیں اب ان کے درمیان سلو کوئی کروائے گا تو کوئی بڑا ہی کروا سکے گا لہذا آپ مدینہ جانے کی بجائے ساتھ چلیں اور ہم آپ کو وہاں پہنچاتے ہیں اور آپ اپنے دونوں بیٹوں کے درمیان سلو کروا دیں سعید آج صدیقر علی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو پسند کیا کہ میرے بیٹوں کے درمیان اختلاف نہ ہو اور مسلمانوں کے درمیان خون ریزی نہ ہو وہ اس قافلے کے ساتھ چل کے وہ اس میدان میں پہنچ گئی اور وہ ایک طرف جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ گویا جو تھے امیر بن گئے اور دوسری طرف سعید راج رضی اللہ تعالی عنہ تھی اب یہ دو گرہ بن گئے حضرت علی اللہ نے جب یہ دیکھا کہ ام المن آشی اللہ لانا آ گئی ہیں تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کا رتبہ تو میری ماں کا رتبہ ہے مجھے جانا ہے اور اپنی ماں کی تسلی کروانی ہے تو حضرت علی لانو خود چل کر آئے اور انہوں نے آ کے ام المومنین سے بات کی ام المومنین نے انہیں تسلی دی کہ دیکھو یہ جتنے لوگ ہیں میرے ساتھ یہ سارے آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں مگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان علی لانو کو جنہوں نے قتل کیا شہید کیا آپ ان کو سزا پہلے دیں حضرت اللہ نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم تو دے دیا جائے ابھی تو ابھی تو یہ تازہ تازہ مسئلہ ہے اور ابھی تو میں پاؤں جما بھی نہیں سکا مجھے تھوڑا ٹائم مل جائے گا میں مضبوط ہو جاؤں گا پھر میں بدلہ لے کے دکھاؤں گا چنانچہ رات میں فیصلہ ہو گیا امل المومنین اور حضرت اللہ کے درمیان کہ اچھا ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کل صبح صبح سلو کا اعلان کر دیں گے اب جب سلو کے اعلان کا فیصلہ ہو گیا جو درمیان میں جو بلوائی تھے جو سوائی تھے جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ آپس میں سلو ہو گئی تو ہمارا تو مسئلہ گول ہو گیا اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے دو حصے کیے آدھوں نے حضرت علی کے لشکر پر حملہ کر دیا اور آدھوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے لشکر پر حملہ کر دیا اور ادھر والوں نے ان کے نعرے لگائے ادھر والوں نے ان کے نعرے لگائے یہ سمجھے انہوں نے ہم سے بدہدی کی ہے انہوں نے سمجھے ہم سے بدہدی کی ہے اور آپس میں لڑائی شروع ہو گئی <clears throat> یہ غلط فہمی کی وجہ سے ایک لڑائی تھی جو ہو گئی حتیٰ کہ سعید صدیقہ لانا جیس اونٹ کے اوپر جو ہے سوار تھی اس اونٹ کی ٹانگ کے اوپر کسی نے وار کیا تو ام المین اونٹ سے نیچے آ گری کتابوں میں لکھا ہے ام ممین جب نیچے گری ان کے اوپر چادر ڈال کے ان کو ڈھانکنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضرت علی عنہ جانتے تھے ام آج صدیق لنا کا کیا درجہ ہے وہ محبوب محبوب خدا ہے انہوں نے ان کے اوپر چادر ڈالی وہ بھی رو رہے تھے اور ادھر والے بھی رو رہے تھے ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے ہم تو یہ نہیں چاہتے تھے مگر وہ ہو گیا جو اللہ چاہتے تھے اللہ نے مسلمانوں کے اندر جنگ کے حالات کے مسائل کو کھولنا تھا تو غلط فہمی میں اللہ نے یہ جنگ کروا کے دکھا دی اب یہ جنگ صحابہ نے خود نہیں کی اللہ نے چاہا جنگ ہو گئی ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں ہوتا وہ ہے جو تو وہ لڑائی آپس میں لڑے نہیں اس لیے اس کا نام ہے مشاجرات لڑائیوں کا لفظ نہیں لکھا مشاجرات کا لفظ شجر سے ہے جیسے شجر ہوتا ہے نا تو کئی ٹہنیاں نکل آتی ہیں مگر بنیاد سب کی ایک ہوتی ہے تو صحابہ کرام کی اختلاف رائے ہوتی گئی مگر بنیاد سب کی اخلاص تھی دین تھا ایمان تھا بنیاد سب کی ایک تھی نبی علیہ السلام کی سنت پر سب جمع رہے اسلام کے اوپر سب قائم رہے لہذا یہ ایک ہی درخت کی ٹہنیاں تھیں آپس میں پھوٹ گئی زیادہ ٹہنیوں پر اللہ نے زیادہ پھل عطا فرما دیے اور اللہ نے اسلام کو کامل کر کے دکھا دیا اس لیے صحابہ کرام کی لڑائیوں کا نام سن کے کئی انگریزی خواہ ہوتے ہیں فوراً بھڑک اٹھتے ہیں وہ جی دیکھو لڑ پڑے آپس میں بھائی لڑ پڑنا انسان ہے انسانوں کے اندر ہو جاتا ہے مگر اس کی بنیاد دیکھو کہ بنیاد کیا ہے آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کیا دو ماہر ڈرائیوروں کے درمیان ایکسیڈنٹ نہیں ہو جاتا ذرا اونچا بولے نا ہو جاتے ہیں نا ادھر کا ڈرائیور بھی پچیس سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہے ادھر کا ڈرائیور بھی تیس سال سے ڈرائیونگ کر رہا ہے پھر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اگر دو ماہر ڈرائیوروں کے درمیان ایکسیڈنٹ ممکن ہو سکتا ہے تو دو نیک بندوں کے درمیان بھی اختلاف رائے ممکن ہو سکتی ہے مگر ہم اس اختلاف رائے کو شریعت کی روشنی میں اگر سمیٹیں گے تو سارا کام صاف ہو جائے گا اور اپنی مرضی کو درمیان میں لے آئیں گے تو بات کا بھی ٹنگڑ بنتا جائے گا اور بات جو ہے وہ فتنے تک جا کر پہنچے گی تو شریعت نے ایک اصول بتا دیا کہ ان جا کم فاسکم اب آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کیلولا کا ٹائم دے دیا جائے یہ مزے کی بات ہے کہ آپ ہیں اعتکاف والے باہر تو جا نہیں سکتے لہذا میں اگر آدھا گھنٹہ اور بھی بولتا رہوں تو آپ کو سننا پڑے گا مجمع کے لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں آ گئی اب ہمیں اس سے زیادہ اور نہ سمجھائیں جزاکم اللہ وسن الجزا اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب توبہ کے کلمات پڑھا دیے جائیں گے سچے دل کے ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ و ملا اکتی و کتبی و رسولی ول یو مل آخری ول قدری و شری منہ آلہ ول باسی با دل مو آمنت باللہ کما ہوا بیسمی و صفاتی ہی و قبل تو جمییا احکام اقرارم باللسانی و تصدیقم بل اشد اللہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسوله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کرے تو اللہ تعالی دل کو منور کریں گے پہلا سو مرتبہ استغفار پڑھنا دوسرے سو مرتبہ شریف پڑھنا تیسرا قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا اور پانچویں ہے روزانہ مراقبہ کرنا مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے جب آپ نماز پڑھ کے بیٹھیں تو اللہ سے لا لگا لیا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سم آ رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ اللہ اللہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں گے آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جھکا لیجئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دعا کر لیجئے امین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعليه وأصحابه أجمعين کریم پروردگار ہم تیرے عاجز مسکین بند ہیں ہمارے حال پر رحم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما ہماری پریشانیوں کو ختم فرما اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ جس طرح تو نے آسمان کو زمین پہ گرنے سے روکا ہوا ہے شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجیے ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے تیرے لیے تو بنانا آسان ہے ہمیں نیک بنا دیجئے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے اے کریم اللہ اے رحیم پروردگار دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی ہاتھ چلے جائیں ان پر تو کوئی حسرت نہیں وہ اگلے دروازے پہ چلے جائیں گے مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے سامنے تیرے در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں ہم جائیں تو کہاں جائیں مانگی تو کس سے مانگے تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں تو ہمارا رب ہے تو نے ہمیں دینا ہے ہمیں عطا فرما دیجئے ہمیں عطا فرما دیجئے اے کریم اللہ اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا اتنے دنوں سے یہ حضرات کسی دنیا دار کے دروازے پہ بیٹھے رہتے آخر اس کو بھی ترس آ جاتا وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا تو تو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک ہے خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا اللہ سب کو پتا ہے یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہوتی تیری محبت کی تلاش میں تیری رضا کی تلاش میں در در کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے یہ حضرات یہاں پہنچے ہیں سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجئے اپنا دیوانہ بنا دیجئے غیر سے بیگانہ بنا دیجئے اے کریم اللہ تو نے ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود تمام تر کمی کے باوجود اپنے نیک بندے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اللہ ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ تو نے ہمیں جو نسبت عطا فرمائی ہے ہم اسی نسبت پہ جینا چاہتے ہیں اسی نسبت پہ مرنا چاہتے ہیں اور قیامت کے دن اسی نسبت کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں کریم پروردگار انہی نسبتوں کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں اپنے اکابر کے قدموں میں جگہ نصیب فرما کریم پروردگار ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم نہ قدر ہیں ڈر لگتا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہیں محروم نہ کر دیے جائیں اللہ ہمیں قدر دانے کی فرما کریم اللہ اے رحیم پروردگار ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما کریم اللہ ہمارے حضرت جی کا سایہ ہم پرتا دیر قائم دائم فرما ہمیں ان کے سائل سے محروم نہ فرما اللہ اپنے متعلقین پر متوسلین پر اے کریم اللہ صحت سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ طویل عرصے تک دراز فرما کریم اللہ اس نسبت کو ان کی آنے والی قیامت تک آنے والی نسلوں میں جاری و ساری فرما کریم اللہ تمام تر و فتن سے معمون و محفوظ فرما بدخواہوں کی بدخواہی سے محفوظ فرما شریروں کے شر سے پناہ نصیب فرما جان مال کی حفاظت فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما اہل و عیال کی حفاظت فرما تمام تر متعلقین کی حفاظت فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما اللہ اس ادارے اور اس مرکز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما اس کا فیض عالم کے کونے کونے میں پہنچا جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما اللہ جو لوگ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں معاونین کو اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلاتا فرما اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی و اصحابی اجمعین بے رحمت کا یا الراحمین